آنکھوں کے شور سے جان چھوٹی ہے ہاں جی۔ شکر اللہ ہاں، سب کراچی کو رسالہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے بند ہو گیا تھا ایک فریض فریض نام کا آدمی ہاں، اس اس کا یہ تین سال کا سالے کا کر لے جائے اس کو دیکھا اس کا بند ہو گیا بند ہو گیا ڈپارٹمنٹ کے ایک ساتھی بیٹھے گئے تھے کلاس میں لگچر اس کا کیا نام تھا وہ کہتے ہیں تابعت کی ڈپارٹمنٹ میں اچھا اچھا اسے میں نے کہا ہمارے پاس تو ہو گئے رجسٹرڈ ہوئے ہیں پہلے سے ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ میں جاتا آتا رہا ہوں لیکن ہمارے جو محمد صلی اللہ رسول الکریم آدمی جس ماحول میں زیادہ وقت گزارتا ہے اسی کا اس کے باطن پر آتا ہے اور ماحول کا اثر آدمی چار راستوں سے لیتا ہے دیکھنے سے سننے سے بولنے سے اور اسے سوچنے کی کھوج ہو رہتی ہے آدمی کیا دیکھتا ہے کس نظر سے دیکھتا ہے ہر ایک آدمی ایک چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے دیکھتے ہی اس چیز کو دیکھا اس کو اس کے اندر ایک تاریخ سوچ کی پیدا کر دی کہتے ہیں کہ کے لیے غیر محرم کا دیکھنا پرہیز کرنی نہیں ہے محرم ماہر دیکھنا تو ہر کسی کو پرہیز کرنی ہے تھو کی پرہیز جو ہے تو وہ نظر کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز چار آدمی غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں ٹانگے کو ایسے باندھتے ہیں نا تاکہ اس کو نظر آئے نظر آئے اور کولو کے بیل کو آنکھوں کو مکمل بند کر لیتے چل رہا ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہیں وہ چلا گیا پیشہ سے مشورہ پہنچ گئے اور اس کے اندر دوسری جگہ ہوتے ہیں اور اس کی اگر آنکھیں بند نہ ہوں تو تو ایک گھنٹے کے بعد پھر ہڑتال کر لیں بھاگے اس کی نظر کی پرہیز ہوتی ہے اس چیزوں کو دیکھے ہی نہیں جس کو دیکھتے ہیں آپ اندر خیال پیدا کر دیتی ہے اس کے بارے میں کے اندر خیالات کے غریب دوڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ آدمی کی سوچ کی قوت استعمال ہونا شروع ہو گئی اور اگر مشین استعمال ہوتی ہے تو اس کی شروعات گھٹتی ہے جو مشین میں استعمال ہو تو شروعات گھٹتی ہے سب سے مشکل کام سوچنا ہے بولنا ہے لکھنا ہے تو تارا صاحب دماغ میں برین کے جو ایریاز ہیں تو یہ ایریا زیادہ ہے نا ہاں جی؟ یہ ایریا زیادہ ہے برین میں کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے تن کا کتنا ایریا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بٹا میرا خیال ہے ہاں جی ایک بٹا تین ہاتھ کے لیے ایک بٹا تین زبان کے لیے اور باقی سارے بدن کے لیے ہاں جی ہاں, ہاں۔ انگلی کے لیے بالکل ہاتھ کا لکھنا بولنا اور سوچنے کا تو پورا پھر ایک حصہ ہے ہاں جی سوچنے کے لیے پورا ایک حصہ ہے یہ آدمی کا گویا استعمال شروع ہو گیا اور ہمارا استعمال لگا نہیں ہو رہا ہوتا ایک جی کو دیکھتے ہیں اس پر سوچنے لگ جاتے ہیں دوسری لگ جاتے ہیں تیسری کو دیکھتے ہیں اس پر سوچنے لگ جاتے ہیں بعد میں خیالات سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ گویا باطن جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے بدل رہا ہے نقصان ہو رہا ہے فوج لگنے سے کسی پڑھنے سے ہوا کیسے ہوا کس نے حالت نے دیکھا ایسے غلط دیکھا غیر کو میں تھوڑا غیر سے غیر ضروری اشیاء کو دیکھا غیر ضروری اشیاء کو دیکھا اس کے نتیجے اس میں غیر ضروری فکر آئی اور غیر ضروری فکر چل رہی اس کا کل بس کا مس استعمال ہو رہا ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے لیکن یعنی استعمال ہو رہا ہے اس کو فضول میں استعمال ہو رہا ہے معاشیت میں میں فضول اور کچھ نہ ہو تو لیانی میں استعمال ہو رہا ہے لیانی یعنی نہیں ہو سی چیز جس کا دنیا کا فائدہ نہ آخر کا فائدہ تو اتنی دیر تو اپنے دھیان کو کسی اہم مقصد پر جمانے کی ضرورت تھی تاکہ اس کو اس کے ذریعے سے آخرت کی کسی کمائی ہوتی بات ناظمی کا روشن ہوتا اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک سکون حاصل ہوتا ہے سکون حاصل ہوتا ہے رول لگا نشار کے اضطراب بات میں اضطراب آ جاتا ہے پریشانی اضطراب آ جاتا ہے تو میں کلاس میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں طلبا میں کہ ایک عورت چیز کو دمے کا حملہ ہوتا تھا اس میں گئی کسی صحیح ڈاکٹر سے علاج کی گئی آج کل کے ڈاکٹر سے نہیں کہ فیس جیب کے پانچ سو روپئے جیب میں ہو گئے آدمی کو دو منٹ دیے اور دینے کے ساتھ پھر دس ٹیسٹوں میں لفٹ اس پہ جا کر ٹیسٹ کرائے اس کا معاہدہ ہوتا ہے کیسا ہو ہوگا سر کو کرنا ہی نہیں پھر مجھے آدمی سل دینے کے لیے کرنا ہوتا ہے پیسے آدھے آپ کے آدھے ہمارے باقی کر لیں گے کتنے پیسے آپ کے اتنے ہمارے ہیں اور پھر آگے آدمی تو کوئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گئی اس میں سے پورے آلات کی کھوج لگائی تو پوچھا تو اسے بی بی آپ کو یہ دمے کا اٹیک معلوم کرنا کہ یہ کس وقت ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے پورا ہفتہ آ کر غور کرتے رہنا پھر گھر میں آ کر جو غور کرتے کرتے تو اس نے آ کر کہا جی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جب ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوں نا تو مجھے آ گیا اب اس ہفتہ غور کرنا کہ ڈرائنگ روم میں کیا چیز ہے کہ اس سے آپ کو اٹیک ہوتا ہے غور کرتے کہا جی وہاں میری سانس کی تصویر لگی صبح <laughs> دیکھتی ہوں تو اس سے مجھے دن کا ٹیک ہوا تھا دن کا گھم کہا تھا خیال اندر آیا نا اب اس کے اس کے اس کے ذہن میں اس کے بارے میں من خیالات تھے جو تصویر سامنے آئی من کے خیالات شروع ہو گئے اس کے بعد میں جنگ شروع کر دی اس کے ساتھ بات میں جنگ شروع کر دی آپ اتنی دیر کی مارکیٹ میں گزر رہی ہے مری ہوئی عورت کے جب بارے میں اس کو جذبات اس کے خلاف جو بات ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا وہ اتنی دیر اس نے اس کے خلاف جس بات میں اپنے کلب کو استعمال کر لیا اور کل پر ظلمت لے رہا ہے اتنی دیر اس نے مسلسل اپنے کلب کو تاریخ کرنے میں میں نے شرکت کر لی ایسی بات تو نہیں ہے نا کسی کی برائی کا میں سوچتا ہوں کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہوں کسی نے نقصان پہنچانے کی میں شروع بندی کر رہا ہوں بات میں کسی کو تو بات میں بدلنا چاہتا بعد میں تاریخ ہونے سے کچھ کہتے یعنی بات میں تاریخ ہوئے اللہ سے دوری ہوئی اور بعد میں تاریخ ہو جائے تو اس کی بڑی میں سے علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نئے کا مال کی توفیق سے لگ ہے پڑ جاتا ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں سفیان سوری رحمۃ اللہ ایسے بزرگ ہیں کہ یہ فکا کے امام ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان کا ایک زمانے میں ان کا فکا سلسلہ ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ پھر جو ہے تو ایک سال جو ہے تو وہ سال جہاد میں لگاتے تھے اللہ کے میں جہاد کرتے تھے اور ایک سال لے کر گھر پر کمائی کرتے تھے اور باقی طرف تجویز اور دین کے علم پکڑانا اس میں اور دوسرے بزرگ نام بھول گیا کہ خدا الحمان میں شیخ لکھے ہوئے کسی کو یاد آ جاتا ہے ان کی ان کے سارے اخراجات ان کے سلسلے کے یہ برداشت کرنا لہٰذا کر ہونا ان کے وہ اخراجات لا کر سکتے اتنے بڑے آدمی ہیں اتنے بڑے فقیر اتنے بڑے مجاہد اتنے بڑے اللہ والے تو کہتے میری چالیس دن تاجر کی توفیق سے سلب ہو گیا نہیں پڑھ سکتا دعائیں مانگی اللہ سے بڑی پریشانی نہیں پڑ گیا کیا ہو گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے نان آدمی کے بارے میں دل میں سوچا تھا آدمی رو رہا تھا اس کو آپ نے دیکھا اور آپ نے دل میں کہا یہ ریاکار ہے ریاکاری کا رو رہا تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نوزت سے آپ کی تاجر کی توفیق سے لگی ہوئی ہے اب رو رو رہا رہا ہے میرا کیا فائدہ اس ساتھ متعلق ہے دنیا کا کہ اس کے بارے میں سوچوں غور کروں اور بعض آدمیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹ ضرور دینے ہوتے ہیں کوئی اظہار ضائع کرنا ہوتا میں میں ساتھ ہوں دمے کا مریض ہوتا ہے نا ایک راستے پر گزر رہا ہو نا دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ایک کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے گزرتے گزرتے ایک کے ساتھ پارٹی بنا ہوا ہوتا ہے اور دل میں کل خیال ہوتا ہے برا آ جاتے ہیں نکلے اور اس ٹینشن کو اس کے اپنے اوپر لیا ہوا ہوتا ہے بیماری کا سب اس سے گزر رہے ہیں گاڑی میں گزرنا ہوتا ہے نیچے لڑائی لگی ہوئی ہو تم میں خیال آتا ہے کہ اب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہماری بھی ذمہ میں ہے کہ اس کو صحیح کر سکیں لا سکیں کیا کریں کیا ہے سفر ہے دعا کر لیتے ہیں اللہ تو فضل فرما یا اللہ شر کو خیر تو بدل فرما دیں یا اللہ ان کے جھگڑے کو سلاشتی میں بدل دیں چلے ہم سے کچھ نہ سکو دعا کرتے جائیں ایک بار ہے کہ ہمارا طالب علم تھا اس کو لے کر آئے کئی سائکیٹرک مریض ہو گیا تو مجھے اس کے حالات پتہ تھے جس کس کی شخصیت کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ کس قسم کی شخصیت ہے آپ آج کل کرتے کیا ہیں اس نے کہا دیکھو نا جی اتنی سخت تکلیف ہے لوگوں کو بلڈ کی اور بلڈ ڈونیشن کی تنظیم میں میں کام رہا کر رہا ہوں بلڈ کلیکٹ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے اور اس میں لگا ہوا ہوں آپ کو دیتا ہے بلڈ کوئی نہیں دیتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے کسی کی دھو پوری ہوئی کسی کی نہیں ہوئی کوئی دیتا ہے کوئی دلکارتا ہے کوئی برا بلا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب یہ سارے کو لیتے لیتے آدمی سیکرٹری کی مریض ہوگی میں نے کہا دیکھیں مسئلہ آپ کو میں بتاؤں ہمیں مخلوق اللہ تبارک سال خالق ساری مخلوق کا ذمہ اللہ تمہارا ہے جتنا ہمارا بس ہے اتنا ہم کریں گے جو ہمارے بس سے باہر یہ اللہ تری مخلوق کا تیرے والے کیوں کریں ہم کیا کریں گے ہمارے ایک مہمان آئے تھے نے عجیب عجیب قصہ سنایا بتایا کہ ایک آدمی کاروباری آدمی ملتان کیا وہ تھا کام کیا کاروبار کے سلسلے اس کا کام رکنا پڑا ہے رک گیا مسجد میں سے نماز پڑی نوفرا چلتا آدمی لگا ہوا ہے تو دو چل چلتے گئے چلتے گئے ایک آدمی رہ گیا تھا آخر میں اس سے کہا آپ مسافر ہیں اس نے کہا ہاں، میں مسافر ہوں اس نے کہا اچھا، جا کر اس کے لیے گھر سے تین روٹیاں لے کر کھڑا کھا نے ہاں۔ کھانا کھانے کے بعد رات پائی حاضر کو خود بخود شام کھلی رات پڑی ایسی تبدیل تازہ ہے تو دوسرا دن جو ہے تو اس کا کام تو ہو گیا تھا لیکن ہے تو بڑا بڑا تھوڑا کھانا تھا آج پھر ٹھہرتے ہیں اس دن پھر ٹھہرا پولیس آدمی نے آ کر کھا کہ آپ ٹھہرے ہوئے میں ٹھہرا ہوں جا کر دو روٹیاں لے کر آیا پھر کھایا اس کو پھر رات کو بہت عجیب اس کے انوارات محسوس ہوئے جس دن پھر ٹھہرا تو اس دن آدمی نے آ کر ہے تو اس کو ایک روٹی دی بڑا لطف آیا چوتھے دن اس نے آ کر کھا کے تیسرے دن اس نے ایک روٹی اس کو دی لیکن اس نے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں آپ مشقت میں لے والے اور اس طرح کہ میں مزدور ہوں ساری مزدوری سے تین روٹیاں ہماری ہوتی ہیں ایک میری ایک گھر والی کی ایک دو بچوں کی میں نے گھر میں جا کے کہا ہمارا ایک مہمان مجھ سے مسافر ہے تو لے تو گھر والے بھی لے جائیں بچوں نے کہا خیر آج ہم نے نہیں کھاتے لے جائیں تین روٹیاں آپ کے لیے لائے دوسرے دن بچوں کو نہیں لا سکتے ہم دو گھر والی اس میں لے کر آ گئے تھے گھر والے نے کہا کہ مجھے بھی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں مجھے کو تو میں نہیں برداشت کر سکتی میں آپ کی ڈیوٹی لے کر آیا تھا اور ہمارے بس نہیں اتنی بس سکتا ساری مخلوق کا مالنے والا اللہ ہے پر خدار کو میں اس بار کو سمجھایا اس بار کو لے تو اس کی ٹینشن کی ٹیسٹ کی بنیاد دی گئی تھی اس کو کوئی دوائیوں کی ضرورت اس طرح کی ضرورت نہیں تھی اس کو اس بار کو سمجھنے کی ضرورت تھی جتنا ہم کر سکتے ہم کریں گے باقی جو ہمارے بس سے پائے گا اس کے لیے دعا عقید الرحمان نے بات کی ہوئی ہے کہ بہت کم مسائل ہوں انسان پر سب سے پہلے حق اپنا اپنے بال بچوں کا ہے میرا ایک چپراسی کا ہوا اس سے خیال صاحب اس طرح ہوا ہے کہ اس مہینے میں آمدنی بہت کم ہو گئی تھی کل رات اس طرح تھا کہ گھر والی کو کھا کو کھانا کھانا کھا لیا بچوں نے کھا لیا میں اگر کھانا کھاتا تو والدین کو کچھ نہیں سکتا میں نے اپنا کھانا والدین کو دے دیا گھر والی کو بچے دو بچے اور گھر والی اپنے والدین کو دے دیا قربانی آدمی کرا صورت وہ بات کیا بیان کر رہے تھے مضمون جی جی اثرات آتے ہیں کے افراد آتے ہیں تو دوسری بات کیا تھی جی جی آپ کو اپنے کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہاں اور یہ تھا کہ آپ کے جو ماحول فیڈ کرتا ہے بادل کو اس میں مواد آتا ہے وہ خیالات کو تحریک دیتا ہے خیالات میں قلب استعمال ہوتا ہے اس میں قلب استعمال ہوتا ہے اور قلب استعمال ہو کر یا تو اپنے کو نگرانی کر دیتا ہے یا اپنے کو تاریخ کر دیتا ہے اور تو فکرات ہی انسان کی مشکلات کی بنیاد بنتے ہیں فقرات ہی اس کی کی بنیاد ملتے ہیں تو اس لیے اللہ والے اپنے آپ کو دھیان اور آخر کے دھیان میں اللہ کے دھیان میں لگا کر کو اپنے پاک رکھتے ہیں تاکہ نہ تو کسی کی برائی کی سوچ میں لگا ہوا ہو اور نہ کسی کی غیبت کی سوچ میں لگا ہوا ہو نہ کسی کی شکایت کی سوچ میں لگا ہوا ہو نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ میں لگا ہوا ہو اگر تو لگا ہوا ہو تو دھیان راہی میں لگا ہوا ہو آخر کے دھیان میں لگا ہوا ہو کسی مثبت سوچ پر لگا ہوا ہو کچھ بھی نہیں ہے تو کون سا مثبت سوچ پر تو ہوا ہو جس کے نتیجے میں اس کو اس کو باطن کا فائدہ ہو باطن نورانی ہو اور باطن میں سکون تاری ہو وہ تاریود کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ باطن میں بھارت استعمال ہوتا ہے سکون برباد ہو جاتا ہے اور سکون برباد ہو کر آدمی دماغی بیماریوں تک پہنچ سکتا ہے جب فضول لایانی اور معصیت کی سوچوں میں اور فضول لایانی اور معصیت کے استعمال میں باطن تفکرات کا ماجگاہ بنا تو یہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے جا سکتا ہے جو مراقبہ کراتے ہیں تو مراقبہ صرف دھیان کو پکڑنے دھیان کو پکڑنے کو پکڑ کرنے کی مشق ہوتی ہے کہ آدمی کا دھیان آدمی کے ساتھ دوسرا نکلے یہ تو قابو میں نکل کر ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر چلتے ادھر چلتے اب دنیا کی خاصی مصیبت پیدا کر اور کسی کی دشمنی کیا ہوتی ہے دھیان میں ایک بات پکڑی ہوتی ہے تو چھوڑ نہیں رہا ہوتا ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ایک لاکھ ایک مہمان آ گئے ان کے دوست تھے اور اپنے علاقے سے قومی سندھی کے لیے ہار کر آئے گئے تو ان سب نے بیٹھے ہوئے ان سے کہا کہ کیسے آنا ہوگا کہا کہ الیکشن میں بلے ہوئے ریٹ لگا دوں گا ریٹ لگا دوں سندھ کا لاپ آرام بہتے نا تم ماں خوب ہے لوگ سندھ کا دے پارام میں اس بات کو جو انہوں نے کیا نا پگڑی اپنی سر سے اتار دی میں نے کہا کہ کیا بات ہے نا کہ یہ اس کے دماغ کھولتا ہے نا گرمی وجہ سے پگڑی سر پر رکھ نہیں سکتا دماغ کھولنا کھولتا ہے پگڑی سر پر یا وہ تو پانچ سال آرام میں رہا یا نا آپ تو بھی سے آرام میں نہیں ہے آپ تو سا آرام میں نہیں ہے اپنے آپ کو خواہ ہے تو مصیبت میں گرفتار کر دیا ایک فاصل باطل میں نے آپ کو لگا دیا کو فاصل باتر سوچ کے مقابلہ لڑائی پر لگایا ہوا ہے اور مصیبت کی کہ ہم گھروں میں برادری میں دوستوں میں چار دفتروں میں جہاں کام کرتے ہیں سینئر جونیئر سب میں رات ہمارا ذہن اسی خلفشار میں لگا ہوتا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہم سارے بہن بھائی پڑھ ہم سارے بھائی پڑھ لکھ کر اچھی اچھی نوکریوں پر ہو گئے جو ہزار ہمارے پیچھے رہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوتے اور یہ آگے نکلے ہوتے تو پھر کیا ہوتا تو کیا ٹوڑوں میں نو <laughs> رام ہوا تو لڑکڑی ہوا گیا <laughs> کو میں آپ کے لیے ذبح کر کہ بغیر کسی وجہ کل میں آدمی کے نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے